بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُوس على رسول ال کریم ولا علی و صحاب آج کی گفتگو کا عنوان ہے رحلہ فی طلب الحدیث یعنی علم حدیث کے حصول اور تدوین میں سفر یوں تو حصول علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایت کا ایک حصہ ہے لیکن علم حدیث میں سفر کا ایک منفرد مقام ہے محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول اور احادیث کی تحقیق راویوں کی جرح و تعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جو طویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرمائے وہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور منفرد باب ہے محدثین میں جس شخصیت نے جتنے زیادہ سفر کیے ہوں تذکرہ حدیث اور تذکرہ محدثین میں اسی اہتمام سے اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے محدثین کے تذکرے میں رحال یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا جوال بہت زیادہ پھرنے والا یہ صفات کثرت سے نظر آتی ہیں محدثین کے بارے میں تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ طاف البلاد انہوں نے مختلف ملکوں کا چکر لگایا تھا جاب الافاق انہوں نے چار دانگ عالم میں سفر کیے تھے انہوں نے مشرق و مغرب کے شہر اور علاقے علم حدیث کی تلاش میں چھان مارے یہ عبارتیں اور یہ الفاظ تذکرہ محدثین میں عام ہیں علم حدیث میں محدثین کے لیے جو القاب استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب روحلا بھی ہے روحلہ مثال کے طور پر کسی حدیث کتاب میں آپ کو ملے گا اور یہ سنن نسائی کے شروع میں ہے قال الامام المحدث الحافظ السبت الرحلہ یعنی امام نسائی کا جب ذکر ہوتا ہے تو فرمایا امام نسائی نے جو بہت بڑے حجت تھے سب تھے علم حدیث میں اونچا مقام رکھتے تھے اور روحلہ تھے روحلہ سے مراد وہ محدث جس کی طرف سفر کر کے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور روئے زمین کے ہر گوشے سے طلبہ اس کے پاس آتے ہوں اس کو علم حدیث کی اصطلاح میں روحلہ کہا جاتا ہے ایک اور محدث ہیں ابن المقری جو غالباً پانچویں صدی ہجری کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین میں مشرق و مغرب سے لے کر چار مرتبہ سفر کیا تفت الشرق شرق اول غرب جب وہ شرق اور غرب کہتے ہیں تو شرق سے مراد ان کی سینٹرل ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم و فنون کا مرکز تھے جیسے سمرقند اور بخارا اور غرب سے مراد ہوتے ہیں اسپین اندلس قرطبہ غرناتا فاس قیروان رباط گویا اندلس سے لے کر اور سمرقند اور بخارا تک اور شمال میں آظر جان اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک اس پورے علاقے کا انہوں نے چار مرتبہ چکر لگایا علم حدیث کی تلاش میں محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو علم حدیث کی تلاش اور جستجو میں سفر پر نکلے اور سفر کے دوران مفلس ہو گئے پیسے ختم ہو گئے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مفلسین فی طلب الحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے یعنی راہ حدیث کے راہ کی تلاش میں راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اور اس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہو جانے والے ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں تھے ان سفروں میں پیسہ بھی خرچ ہوتا تھا دولت بھی خرچ ہوتی تھی پریشانیاں اور مشکلات بھی پیش آتی تھیں ان سب چیزوں کے تذکرے پر ان سب چیزوں کی تاریخ پر الگ سے کتابیں ہیں خود علم حدیث کے راستے میں سفر کیسے کیا جائے سفر کے آداب کیا ہیں سفر کے فوائد کیا ہیں اس پر الگ سے کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب میں ساتھ لایا ہوں ارحلہ فی طلب الحدیث یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے گفتگو کے آخر میں اس میں سے دو واقعات میں پڑھ کے سناؤں گا امام یاہیا ابن معین جن کا میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں اور علم حدیث کا کوئی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ان کے والد نے دس لاکھ پچاس ہزار درہم چھوڑے تھے دس لاکھ پچاس ہزار درہم ترکے میں چھوڑے جو یاہیا ابن معین کو ملے یاہیا ابن معین نے یہ ساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اور اس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کر دی لما توسع فی طلب ہی و رحلات ہی بن اجلی انہوں نے وسیع پیمانے پر سفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو توسع وہ اپنا سکتے تھے وہ انہوں نے اپنایا یاہیا ابن معین نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ مل کر کوفے کا سفر کیا طویل سفر طے کر کے یمن یمن پہنچے اور وہاں امام عبد الرزاق ابن حمام اسنانی جن کا ذکر آ چکا ہے ان سے بعض احادیث کی تحقیق ان دونوں بزرگوں نے کی یہ دونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے یمن پہنچے امام عبد الرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق انہوں نے کی ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ کوفہ گئے بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہاں ایک محدث تھے فضل ابن دکین ابو نعیم فضل ابن دکین امام احمد نے کہا کہ وہ انتہائی مسند راوی ہیں اطمینان رکھو میں نے تحقیق کر لی ہے امام یاہیا ابن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں میں ان کے عادل اور حجت ہونے کی گواہی نہیں دے سکتا چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے اپنا تعارف نہیں کروایا نام نہیں لیا جا کر بتایا کہ دور علاقے سے آئے ہیں آپ کے پاس علم حدیث سیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا محدثین میں سے بعض کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم پڑھے اور استاد سنے چنانچہ انہوں نے یاہی معین سے کہا کہ سنائیے یاہی ابن معین نے پہلے سے ان کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کر لیا تھا جو انہوں نے پہلے سے سنا ہوا تھا اور روایت سے ان تک پہنچ چکا تھا جن کی تحقیق اور تصدیق مقصود تھی کہ واقعتا ان کی یادداشت میں یہ روایات محفوظ ہیں کہ نہیں یاہی معین نے روایات پڑھنی شروع کی اور ہر دسویں روایت کے بعد ایک روایت کا انہوں نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے جو ان محدث کی ابو نعیم فضل نے دکین کی روایت نہیں تھی جب وہ روایت آتی تو ابو نعیم ایسے اشارہ کرتے اور کہتے اس کو گویا نکالو پھر آگے گیارہویں سے شروع کرتے جب دوسری دس ہوتی تو ابو نعیم ایسے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابو نعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لینا چاہتے ہو پھر کہا کہ تمہارے اس دوست نے تو یہ شرارت میرے ساتھ نہیں کی تم میرے ساتھ یہ شرارت کیوں کرنا چاہتے ہو یعنی ان کو اتنا اعتماد تھا پڑھنے والے کے علم حدیث پر بھی اور اپنی روایات اور ان کے حافظے پر بھی کہ ایک دو مرتبہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ محض غلطی نہیں ہے بلکہ مجھے آزمانا مقصود ہے چنانچہ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا امام احمد اور یاہی ابن معین نے اور ان سے یاد لے کر واپس آ گئے امام احمد نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ قابل اعتماد ہیں ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد یاہی ابن معین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ وہ مستند راوی ہیں رحلہ ایک اصطلاح ہے جس کے لفظی معنی تو سفر کے ہیں لیکن یہاں علم حدیث کی اصطلاح میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ سفر رحلہ کہلاتا ہے علم حدیث کی اصطلاح میں رحال وہ محدث جو بہت زیادہ سفر کرے اور روحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کر کے جایا جائے بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے السائحون السائحون یعنی سفر کرنے والے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والوں سے مراد وہ سفر کرنے والے ہیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں مثلا جہاد کے لیے مثلا دعوت دین کے لیے مثلا طلب علم کے لیے وہ یہاں مراد ہیں اور یہ قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت یکریما حضرت عبداللہ عباس کے شاگرد بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم طلبۃ الحدیث اس سے مراد حدیث کے طلبہ ہیں گویا حدیث کے طلبہ اگر اس سے مراد ہوں جیسا کہ اکریما کی رائے ہے تو طلب حدیث کے لیے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید سے براہ راست بھی ثابت ہے لیکن بالواسطہ طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لیے گھر سے نکلنے اور سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے کہ فلولا نفع